گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے ہر شیر میرا غم میں تمہارا ہم نے تمہارا لیے ہوئے اور درد محبت کا لیے ہوئے اور درد محبت کا اشارہ لیے ہوئے ہر شیر میرا غم ہے تمہارا لیے ہوئے ہر گو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا ہر گو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے وہ غم تمہارا بے لو تمہار دلے خوب شکر ادا کرنا چاہیے کسی کے پاس اگرچہ یہ دولت کم بھی ہے لیکن اس کو خوب شکر ادا کرنا چاہیے مولانا سید سلیمان نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ محبت تو ہے دل بڑی چیز ہے یہ کیا کم ہے کہ اس کی حسرت بھی اگر اللہ کی محبت کی حسرت ہی وہ پیدا ہو جائے کہ کاش ہم کو بھی اللہ کی محبت حاصل ہو جائے یہ یہ حسرت ہی سمجھ لو کہ یہ کامیابی ہے حسرت بھی کامیابی ہے یعنی اس کا بھی اس کا بھی حضرت نے فرمایا کہ ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی درد و محبت کا ایک ذرہ بھی اگر حاصل ہو جائے تو وہ بھی دونوں جہاں سے زیادہ قیمتی ہے سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا دو سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ ہم تمہارا دل ہے لیے ہوئے وہ تمہارا دل میں ہمارا کیا عشق کا یہ دوست تو ہے جا گلشن میں بھی ہوں کیا مطلب کہ گلشن میں بھی ہوں یعنی اگرچہ جلبت میں بھی ہوں لوگوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ مشغول ہوں لیکن دل جو ہے وہ تنہا جیسے صحرا میں کوئی چیز نہیں ہوتی ریت ہی ریت ہوتی ہے آسمان ہی آسمان ہوتا ہے جز آسما ہمدم نہ ہوں راز را غیر خدا میں دم نہ ہو یہ میرے دل کے راز سے میرے دل کی محبت کے راز سے سوا اللہ کے کوئی آگاہ نہیں ہے سوا آسمان کے میرا میرا کوئی ہمدم کوئی ساتھی نہیں اللہ کے سوا تو یہ مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ والے اپنے اللہ سے وہ خاص تعلق رکھتے ہیں حضرت حاجی صاحب ہیں تو علیہ کی خدمت میں جب حضرت خانوی اور دوسرے دیگر حضرات حاضر ہوتے تھے تو حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب تم ہمارے پاس آؤ تو اگرچہ میں دوسرے لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں تب بھی تم میرے دل کی طرف متوجہ رہو میرے دل کی طرف متوجہ رہو کہ میرے میرے شہر کے قلب سے جو اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق میرے شہر کے قلب میں نصیب ہے محمد اللہ کی ہے وہ میرے دل میں داخل ہو رہی ہے اللہ ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ خاص تعلق میں رہتے ہیں اگرچہ مملوق میں بھی ہوں تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ گلشن میں بھی ہوں نالے صحرا لیے ہوئے یعنی کہ صحرا میں جیسے کوئی نہیں ہوتا سوا اللہ کی ذات کے ایسے ہی میں مخلوق میں بھی رہتا ہوں لیکن وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے دنیا کے مشغلوں ولوں میں بھی وہ باخدا رہے وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ تو فرمایا کہ نفس جو ہے وہ دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا فرمایا یہ خاص تعلق اللہ سے کیسے نصیب ہوتا ہے کہ جیسے عورتیں پانی بھر کے مٹکے کو سر پہ رکھ لیتی ہیں اور پھر اس, باتیں آپس میں ہنسی بھی کرتی جا رہی ہیں لیکن وہ مٹکے کی طرف ایک دھیان لگا ہوا ہے کہ ذرا سا سر ہلا تو مٹکا گر جائے گا حالانکہ باتوں میں مشغول ہیں لیکن ان کا ان کا دھیان مٹکے کی طرف ہے کہ مٹکا ہل نہ جائے گر نہ جائے تو مٹکا نہیں گرتا ایسے ہی مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق نصیب ہو جاتا ہے ہر وقت یہ دھن اور دھیان نصیب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو کسی عمل سے ہمارے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو سما سے غم جو جا کی بات نہیں ہو ہے ساتھ آئے ہوتے ہیں نہیں ادھر اندر ہی کوئی آیا ہے یہاں پہ آیا تھا نہیں کوئی آیا ہے اور کیا دیکھنے بھی کیا ہے کیوں نہیں آپ کے ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا وہ غم تمہارا دل ہمارا ہوئے او تمہارا دل ہے ہمارا ہوئے کیا عشق کا یہ دوست کو چار نہیں ہے کیا عشق کا یہ دوست بھی اے سن ہوئے گلشن میں بھی ادارے سن خلق نے کیا خالق سے بھی قریب پریدا خلق نے کیا خالق سے بھی قریب فر یاد کا ہر لمحہ لیے ہوئے کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے ہم لوگ کی ادا سے گھبرانا نہیں چاہیے اس پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے اور زیادہ قوی تعلق ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ اللہ سے پھر فریاد کرتا ہے مخلوق ستاتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے مصیبت آتی ہے اللہ یاد آتا ہے اور جو مصیبت اللہ سے دور کرتے وہ مصیبت آزاد ہے اور جو مصیبت یا کسی پریشانی اللہ بھیج دیتے ہیں اس سے اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور بڑھ جاتا ہے تو بڑھ گیا ان سے تعلق اور بھی دشمنی خلق رحمت ہو گئی ان سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کا مناجات کا تعلق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور عید اللہ کو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں مناجات کرنے میں فریاد کرنے میں وہ مزہ آتا ہے یہ سمجھ لو کہ ملک نیم شب ہے ان کا آج صحرا ملک نیم شب حافظ آپ فرماتے ہیں کہ جو حافظ گشت بے خود کے شمار برب جو مملکت کا ہو سو کہہ رہا میرے جب میں آپ کا نام محبت سے لیتا ہوں میرے مجھ پہ ایسی مستی آتی ہے کہ ایسا مجھ کو میں غنی ہو جاتا ہوں آپ کا نام لکھ کر سارے عالم سے مستغنی ہو جاتا ہوں اور اس کاؤس کے جو مملکت ایران کی مملکت ہے بڑی مہنگی اور بہت ہی یعنی مال و دولت والی یہ کاؤس وکے کو میں ایک جو کے بدلے میں خریدنا نہیں چاہتا یہ اہل اللہ کو تعلق اللہ سے ایسا مضبوط ہوتا ہے فریاد اور مناجات میں ہم فرماتے ہیں جو سخن گفتن سفن شیری کہاں از دعا نبوت مراد عاشقاں جو سخن گفتن بہاں شیریں یا اگرچہ ان کے مشکل آتی ہے پریشانی آتی ہے اور وہ روتے ہیں اللہ سے لیکن وہ اس اس مناجات میں ان کو وہ لذت ہوتی ہے کہ اس پریشانی کا وہ ان کو خیال بھی نہیں رہتا وہ لذت ان کو حاصل ہوتی ہے خلق نے کیا خالق سے پالی پاری خلق نے کیا خالق سے بھی قریب پر یاد کا ہر لمحہ سہارا کیے ہوئے دریاد کا ہر لمحہ سہارا لیے ہوئے یہ دل ہے ان کے درد کا مارا دکھ کو یہ دل کا ماں سینے میں محبت تجلی کا نارا لیے ہوئے اور ان کی تجلی کا نارا لیے ہوئے سبحان سدی والا جی کے اپنا حال تھا سدی والا اگر خاموش بھی رہتے تھے حضرت والا کے بال بال دریائے محبت بال ہوتے تھے کے قریب رہنا ایسا معلوم ہوتا تھا اصل صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے تیرے قرب خاص میں وہ مزہ کہ یہ جس کے منہ کو بھی لگ گیا تو تمام عمر نہ چھٹ سکا کہ یہ دائیں ہوئی ہر وقت حضرت والا گئے نظر محبت سے اپنے خادموں کو دیکھتے رہتے تھے اور بعض اوقات حضرت والا کی عادت شریفہ تھی کسی کو ایسے چھیڑ دیا سوچ دیا تو کسی کی داڑھی پکڑ کے گوشت دی کسی کی ناک پکڑ لی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارا جسم شہد کا شہد کا دریا بن گیا ایسی عجیب اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ہمارے خاص فرمایا اپنی محبت میں اور سراپا محبت تھے سراپا انوار تھے سر سے لے کر پیٹ تک بال بال حضرت کا ایسے انوارات میں ڈوبا ہوا ہوتا تھا اور بال بال سے محبت کے دریا بہتے معلوم یہ خالق حسن کی تجلیات جس کے قلب ہو تو اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا سنا یاد آیا کہ حضرت والا سے ساؤتھ افریقہ میں کسی نے کیا کہ حضرت میری بیوی سیونٹین کی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے لیکن میں جب آپ کے پاس جاتا ہوں تو اس کے حسن کو بھول جاتا ہوں سے بھول جاتا حضرت نے فرمایا کہ اس کے پاس حسن ہے تمہاری بیوی کے پاس حسن ہے اور میرے پاس حالت ہے حسن حضرت حضرت والا بھی اللہ تعالیٰ حضرت کی زبان مبارک سے ایسی باتیں کہلوا دیتے تھے اور نہ کوئی کوئی اللہ والے اپنی ایسی کوئی بات بتلاتے نہیں لیکن ہمارے لیے کہلوا دیتے تھے اور اس میں کتنی بڑی حقیقت ہے کہ اگر کسی کی جیب میں ایک لاکھ روپیہ ہو وہ کہہ رہے بھائی ایک لاکھ ہے تو بالکل ہم بجا نہیں گے جس کے پاس اللہ ہے تو وہ کہہ دیں کہ میرے پاس اللہ ہے کیا ہے آر فراہر سکو گھ میں محاپ اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے اور ان کی تجلی کا نظارہ لیے ہوئے آپ زمین رہنے کی فکر کر رہ رہنے کی فکر کر اپنے خدا کے غم کو خدا را دیے ہوئے اپنے خدا کے غم کو خدا را لیے ہوئے اکثر زمین پہ سہا رہنے کی فکر کر اکثر پہ سہا رہنے کی فکر کر خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے اپنے خدا کے غم کو خدا لیے ہوئے ہر شیر میرا

والے یونین مارے پھرے پانی میں مشرق زکوٰۃ کا مستحق ارشاد فرمایا کے ایسے مالدار لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے ڈھاکہ میں میرے سامنے ایک شخص آیا اور کھانے کے لیے پیسے مانگنے لگا لوگوں نے بتایا کہ ایک کروڑ پتی تھا اس کی دو دو فیکٹریاں چل رہی تھیں جب پاکستان ٹوٹ کر بنگلہ دیش بنا تو جو شخص اس کے گھر میں کنستر کے ذریعے پانی بھرتا تھا اس نے انہیں مار کر بھگا دیا اور ان کے مکان پر اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اب وہ ان کی موٹر میں بیٹھ کر گھوم رہا ہے اور یہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہے جو شخص اس کے گھر میں کنستر کے ذریعے پانی بھرتا تھا اس نے انہیں مار کر بھگا دیا اور ان کے مکان پر اور ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا اب وہ ان کی موٹر میں بیٹھ کر گھوم رہا ہے اور یہ بھیک مانگ کر گزارا کر رہا ہے کتنا بڑا انقلاب ہے یہ کہ آدمی مالدار مالدار آدمی بھیک مانگنے لگ جاتا ہے لہذا علماء کی عزت قائم کرنے کے لیے میرا یہ ذوق ہے کہ علماء کے متعلق یہ اعلان ہو کہ ایک ملا آیا ہوا ہے جو سب مصیبت زدہ مالدار ہوں وہ رجوع کریں اس میں علماء کی عزت ہوگی کہ ایک مولوی ایسا بھی ہے بس اب دعا کیجیے کہ یا اللہ اپنے فل سے ہم سب کو سارے عالم میں اپنے درج محبت کے نشر کے لیے قبول فرما اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی حیات تقوا نصیب فرمائے یا رب العالمین اصول کے ساتھ دین کی خدمت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما اپنی مرضی کے مطابق دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اپنی رضا کو ہمارے قلوب میں ڈال دے اے اللہ ہم کو ہمارے نفوس کے حوالے نہ کر یا یا قیوم برحمتی کا اصلح لنا درخ کلہ ولا شکن الى سنا طرفت عین یا حیو یا قیوم یا ذل جلال اے اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دیجئے اے اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو درست فرما دیجئے ہم سب کو اپنا پسندیدہ اور محبوب بنا اور ہمارے جو اعمال کیفیات احوال حرکات و سکنات آپ کو پسند نہ آ رہے ہوں انہیں معاف فرما ان کی اصلاح فرما اے اللہ دل میں توفیق ڈال دے یا رب العالمین ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ فرما ہماری ہر سانس کو اپنی مرضی کا اپنی پسند کا بنا دے اپنی ناپسندیدگی کے اعمال و اقوال سے حفاظت مقدر فرما یا اللہ اپنی رضا پر جینا اور مرنا نصیب فرما جس بات سے آپ خوش ہوں ہمیں اس کی توفیق عطا فرما جس بات سے آپ ناخوش ہوں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے خدا ہم شیطان و نفس کے مرکز سے پناہ چاہتے ہیں آپ کی ناپسندیدہ چیز کو نفس و شیطان کہیں ہم کو پسندیدہ شکل میں نہ پیش کر دیں اللہ اور ضمت کے برار فارین الباغ الباغ الحم السخن اجتناب اس دعا سے متعلق حضرت نے فرمایا تھا کہ جو شخص اس دعا کا اہتمام کرے گا ولی اللہ ہوئے بغیر نہیں مرے گا انشاءاللہ اللہ ارین الحق حق ہوں اور ذکن اتباع بحرین الباغ الباغ الحم الزخن اجتناب یا اللہ اپنی مرضی کا راستہ دکھا دیجئے اس پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما دیجئے جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں یا رب العالمین ہمارے قلوب کو ان کی فہم نصیب فرما دے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے مالک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی ہر سانس کو آپ کی رضا پر فدا کر دیں اور ایسی آپ لوگ فہم اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں چاہے وہ صورت دین میں ہو بدن میں ہو یا دنیا میں ہو اے اللہ حق کو ہم پر ظاہر فرما آمین

مسجد عمر میں حضرت اختلاصات کا تجویز تھا اس مسجد کے امام مولانا یوسف علی صاحب جو راندھیر کے فارغ ہیں اور حضرت والا سے بیت ہیں ان کی درخواست پر یہ بیان تجویز ہوا تھا چنانچہ آج دوپہر بارہ بجے حضرت والا سینٹ جوزف کے لیے روانہ ہوئے اور بارہ بج کر چالیس منٹ پر حضرت والا کا بیان شروع ہوا اور چونکہ وقت مختصر تھا لہذا حضرت والا نے قلب سلیم کی مختصر اور نہایت جامع تفسیر بیان فرمائی مسجد میں آج تبدیلی جماعت بھی آئی ہوئی تھی ان کے لیے بھی حضرت والا نے چند کلمات بطور نصیحت فرمائے جن کا فرانسیسی ترجمہ مولانا حافظ داؤ گداس صاحب نے کیا فرمایا کہ معلوم ہوا کہ یہاں تبلیغی جماعت بھی آئی ہوئی ہے اس سے بڑا دل خوش ہوا تبلیغی جماعت ہمارے بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کی ہوئی ہے جو حضرت مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور چلتے پھرتے کتب خانے تھے انہوں نے ابو داود شریف کی شرح بدر المجود سفر حج کے دوران لکھی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خلیل کو اللہ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت ہوئے اور ان کے خلیفہ بھی ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے اور جیسا کہ ابھی عرض کیا کہ مولانا خلید احمد صاحب سے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے جس سے ثابت ہوا کہ مدارس کا قیام بھی ضروری ہے اور خانقاہوں کا وجود بھی ضروری ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وجود اور ان کی دینی خدمات کی بنیاد انہی دونوں چیزوں پر ہے علم کی نعمت انہوں نے مظاہر العلوم سے سے حاصل کی اور تصوف اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اخلاص کی نعمت مولانا خلیل احمد صاحب سے پوری رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت سے حاصل کی اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں تبلیغ کی جس محنت و حرکت کو جس محنت و حرکت کا بانی ان دو صفات سے موصول ہوا تو سارے لوگوں پر لازم ہوا کہ ان دو صفات کو حاصل کریں ورنہ ان سے تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا نمبر ایک علم دین کی نعمت ہے علم دین پڑھیں یا کتابوں سے سیکھیں نمبر دو کسی اللہ والے سے اسلامی تعلق ہونا چاہیے اگر یہ دونوں باتیں اہم نہ ہوتی تو اس جماعت کے بانی نے بھی حاصل نہ کی ہوتی کیونکہ تبلیغ کے لیے علم کی ضرورت ہے علم نہ ہوگا تو تبلیغ کس چیز کی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار رسول بلے اے نبی تبلیغ کیجیے اس کی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے معلوم ہوا کہ معاون ضلع کا علم ضروری ہے ورنہ تبلیغ کس چیز کی کرو گے اور دوسرے شعبۂ تزکیہ و تصور کے متعلق بس اتنا ہی کہوں گا کہ تبلیغ کا کام اتنا بڑا کام اس شخص سے لیا گیا جس نے ایک عمر خانقاہ میں ایک اللہ والے کی صحبت اور خدمت میں گزاری اور اپنے نفس کا تزکیہ کرایا اور لوگوں کے لیے دائی علم بننے کے لیے اور ان کی اصلاح و تربیت کے لیے صنعت خلافت عطا ہوئی میں پوچھتا ہوں کہ یہ کام کسی ایسے عالم سے کیوں نہیں لیا گیا جس نے کسی اللہ والے سے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرایا اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کے لیے یہ دونوں چیزیں انتہائی اہم ہیں لہذا اس کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے مزا نماز کے بعد امام مسجد مولانا یوسف صاحب نے دعوت کا انتظام کیا تھا کھانے کے دوران حضرت والا سے میزبان نے عرض کیا کہ تھوڑا سا مسالہ لیجئے بہت مزیدار ہے تو فرمایا کہ میر صاحب کو دو ان کو مسالہ بہت پسند ہے کیونکہ ان کے سالہ نہیں ہے جب مسمہ نہیں ہے تو اسم ہی سے مزہ لے لیتا ہے اور اسم بھی نہیں تو مشاورہ اسم ہی سے تسلی حاصل کر لیتا ہے حضرت والا کے اس مزاج سے سب لوگ بے اختیار ہنس پڑے ارشاد فرمایا کہ اکثر شوہر کی اخلاقی خرابیوں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدن عورتیں بدن ہو کر بھاگ جاتی ہیں اگر کوئی کافر اسلام لائے تو اس کا اسلام قبول ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دل سے اسلام نہیں لایا کھلا غرض سے لایا ہے کیونکہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک کافر میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن میں نے اس کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ہر شکف کپل بہو کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا اس کے بعد عورتوں کے حقوق پر نسائیں فرمائے مزاج میں بھی حدود شریعت کا پاس رکھنا اور امباب کو علم علم صحیح سے آگاہ کرنا یہ حضرت والا کی خاص شان ہے تاکہ لوگ جہالت میں مبتلا نہ ہو فرمایا کہ اب دسترخوان اٹھوائیے فی الحال سب برتنوں کو دسترخوان سے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیجیے تاکہ دسترخوان اٹھنے کی دعا پڑھ لی جائے اس سنت سے آج کل بہت غفلت ہے مہمان دسترخوان اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور دسترخوان اٹھانے کی دعا بھی نہیں پڑتے دسترخوان اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا کھانے کے اکرام کے خلاف ہے کم از کم ایک آدمی دسترخوان پر بیٹھا رہے حضرت والے نے تعلیم کی کہ جب کھانے کا وقت آئے تو پہلے دسترخوان بچھا کر پہلے کھانے والے بیٹھ جائیں ہاتھ دھو کر اس کے بعد دسترخوان پر کھانا لایا جائے اور ایسا نہ کیا جائے کہ دسترخوان بچھا کر اس پہ کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانے والا کوئی نہ ہو یہ کھانے کی بے گرامی ہے یہ کھانے والا کوئی نہیں اور کھانا تنہا رکھا ہوا ہے اس لیے حضرت نے تعلیم ایک خلاف ادب ہے پہلے سے بچھا کر اس پر کھانے والے بیٹھ جائیں ہاتھ دھو کر اس کے بعد کھانا رکھا جائے ہاں خالی برتن رکھے جا سکتے ہیں پلیٹ وغیرہ یا خالی گلاس یہ رکھے جا سکتے ہیں لیکن کھانا اس وقت لائیں جب کھانے والے بیٹھ جائیں اور اس میں کم از کم یہ ہے کہ اور سارے نہ بیٹھے ہوں تو ایک آدمی بیٹھ جائے اسی طرح جب کھانا بڑھانے کا دسترخوان بڑھانے کا موقع ہو تو پہلے کھانا جو ہے اس میں دسترخوان پہ سے وہ بڑھا لیا جائے اس کے بعد پھر دسترخوان اٹھا لیں اور <coughs> مہمان اٹھ سکتے ہیں اگر دسترخوان کو تھوڑا سا موڑ لیں اگر فوراً صاف نہیں ہو سکتا لیکن کھانا پہلے اٹھا لیں اس کے بعد کھانے والے اٹھیں اور دسترخوان کو موڑ کر اٹھیں کھانے کا ایک ادب دسترخوان اٹھانے کے بعد حضرت والا کے ہاتھ دھلوانے کے لیے تصلا لایا گیا جو معلوم ہوتا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے تو حضرت والا نے فرمایا کہ جس برتن میں ہاتھ دھلوائے جائیں اس میں کھانا نہ کھایا جاتا ہو یہ کھانے کی چیزوں میں استعمال نہ ہوتا ہو ہاتھ دھلوانے کے لیے الگ برتن ہو تو ٹھیک ہے ورنہ کھانے پینے کے برتنوں میں ہاتھ دھونا ٹھیک نہیں ہے ہم اٹھ کر باہر جا کر ہاتھ دھو لیں گے لہذا حضرت والا نے باہر جا کر ہاتھ دھوئے قبول کرنا اللہ کا قبول کرنا عمل کی توفیق میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ